السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمین ولاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا على الظالمین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد قابل احترام و معزز و مکرم ناظرین و مشاہدین و مشاہدات قبروں کے تعلق سے لگاتار بدعتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے یوں تو قبروں سے متعلق سینکڑوں بدعت ہیں جو ہمارے ملکوں کے اندر پائی جاتی ہیں جن میں سے چند کا تذکرہ اس سے پہلے آپ کے سامنے کیا گیا آج بھی ایک بدعت کا تذکرہ ہم کریں گے اور انشاءاللہ اللہ ہر ہفتے ہماری کوشش رہے گی کہ قبروں سے متعلق یا اور کسی چیز سے متعلق جو ہمارے معاشرے میں بدعات رائج ہیں جڑ پکڑ چکی ہیں لوگ انہیں سنت کا درجہ دے چکے ہیں ان بدعتوں کا تذکرہ کیا جائے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جب تک تصفیہ نہیں ہوگا جب تک لوگ بدعات کو شرک کو برے اعمال کو نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک لوگوں کا تذکیہ نہیں ہو سکتا ہے تصفیہ کے بعد ہی تذکیہ کا دور آتا ہے پہلے اگر مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی برتن ہے اور اس برتن کے اندر اگر گندگی یا تیل یا کوئی چیز جمع ہوا ہے کوئی چیز جمی ہوئی ہے تو پہلے آپ اس کو صاف کریں گے اس کے بعد پھر آپ اس میں کھانا بنائیں گے یا اس طریقے سے آپ کا کپڑا ہے مان لیجیے پہلے اگر گندا ہے تو پہلے اسے صاف کریں گے پھر پریس کریں گے اس طریقے کریں گے اسی طریقے سے زمین ہے پہلے زمین کی صفائی کی جائے گی پہلے زمین کو پاک و صاف کیا جائے گا اگر وہاں گندگی ہے اس کے بعد وہاں پر نماز ادا کی جائے گی تو تصفیہ پہلے ہے تسکیہ بعد میں ہے تو جب تک بدعات خرافات اور شرک اور رسم و رواج اور یہ ساری چیزیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں جب تک اسے نہیں چھوڑیں گے لوگ اس وقت تک تصفیہ یا تسکیہ کا عمل نہیں ہو پائے گا جو بدعات بہت ہے ہمارے معاشرے کے اندر قبروں سے متعلق انہی میں سے قبروں پر چراغاں کرنا قبروں پر روشنی کرنا قبروں پر بلب جلانا اور مزاروں اور قبروں پر باقاعدہ تاک بنے ہوتے ہیں جن تاکوں کے اندر باقاعدہ چراغ جلائے جاتے ہیں روشنی کی جاتی ہے خاص طور سے جمعرات کے دن پیر کے دن یہ دو دنوں میں بطور خاص لوگ چراغوں کا اہتمام کرتے ہیں جا کر کے وہاں روشنی جلاتے ہیں چراغ جلاتے ہیں حالانکہ یہ اسراف تو ہی ہے فضول خرچی تو ہے ہی ہے یہ اور فضول خرچی کرنے والے اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی تو ہوتے ہی ہیں اور اسراف فضول خرچی شریعت کے اندر منع ہے کسی بھی طور پر انسان کے لیے جائز نہیں ہے اسراف اور فضول خرچی لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک طرح کی سنگین قسم کی بدعت ہے تاک بنانا مزار بنانا پختہ کرنا بدعت پر بدعت اور پھر جا کر کے تاکوں کے اندر روشنی کرنا چراغ جلانا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چراغاں کیوں کیا جاتا ہے قبر اور یا مزار ہمارے یہاں ایسے ہی روشنیوں کے اندر نہائے ہوتے ہیں اتنی زیادہ روشنی ہوتی ہے کہ آنکھیں انسان کی کھیرا ہو جاتی ہیں اتنی زیادہ روشنی تیز روشنیاں ہوتی ہیں کہ رات بھی دن کے معنی لگتا ہے کہ دن ہے اس قدر وہاں پر تیز روشنیاں ہوتی ہیں تو پھر وہاں پر روشنی کی کیا ضرورت ہے کیا اس کی ضرورت ہے وہاں پر اور دوسری بات کہ اگر صاحب قبر کے لیے روشنی کی جاتی ہے تو صاحب قبر تو قبر کے اندر ہے اور وہ تو ہڈی ان کی گل گئی سڑ گئی اور اس طریقے سے ایک عرصہ گزر گیا ان کی وفات پر تو اوپر سے کیا روشنی کرنے سے قبر کے اندر روشنی ہو جائے گی ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ان کا یہ عمل اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ گویا کہ انہیں روشنی کی ضرورت ہے قبر والوں کو اس لیے اوپر سے روشنی کی جاتی ہے یعنی ان کے پاس ایسے اعمال نہیں تھے جن اعمال کی وجہ سے انہیں قبر میں روشنی حاصل ہو اللہ تعالیٰ کا انعام ہو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انہیں ملے ایسا لگتا ہے کہ ایسا کرنے والوں کو پہلے ہی سے گویا کی اس بات کا اعتراف رہتا ہے کہ جو صاحب قبر ہیں ان کو اوپر سے روشنی کی ضرورت ہے میرے بھائیوں یہ قطام جائز نہیں ہے یہ حرام ہے ایسا کرنا فضول خرچی تو ہے ہی ہے ساتھ ہی ساتھ باہر کی روشنی سے صاحب قبر کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا انسان اگر قبر کے اندر روشنی چاہتا ہے اللہ کا انعام چاہتا ہے اور عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ توحید خالص اس کے پاس ہو اپنے آپ کو شرک سے بچائے نبی کی سنت پر قائم رہے بدعت و خرافات سے محفوظ رہے فرائض اور واجبات کی پابندی کرے لوگوں کے حقوق ادا کرے اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آئے ان تمام چیزوں کا کرنا اس کے لیے ضروری ہے تب جا کر کے قبر کے اندر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں میسر ہوگی تب جا کر کے قبر جنت کا باغ بنے گی تب جا کر کے قبر کے اندر اللہ ہر الامن کی نعمتیں ہوں گی تب جا کر کے جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھولی جائیں گی اور فرشتے اس کے لیے مزدہ اور خوشخبریاں سنائیں گے اس لیے سب سے زیادہ ضروری اس بات یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرے اگر انسان بدعت کرتا ہے خرافات اور شرک کرتا ہے لوگوں کے حقوق کھاتا ہے حقوق لباد ادا نہیں کرتا یا اس طریقے سے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو میرے بھائیوں اوپر کی روشنی سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اوپر کی روشنی انسان تک پہنچنے والی بھی نہیں نیچے خبر تک اس قدر تاریخ کی وہاں ہوتی ہے لہذا یہ عمل سراسر حرام اور ناجائز ہے ہمارے نبی کی قبر پر کبھی چراغا نہیں کیا گیا خلفۂ راجدین ہیں صحاب کرام ہیں آل بیت ہیں یا اس طریقے سے اور ام کرام ہیں تابعین عوام ہیں کہیں پر بھی آپ کو کوئی ایسی بات نہیں ملے گی کہ ان کی قبروں پر چراغا کیا گیا ہو یہ سراسر حرام اور ناجائز عمل ہے جو ہمارے ملکوں کے اندر لوگ انجام دیتے ہیں اس لیے اس عمل سے بچنے کی ضرورت ہے لوگ اسے ثواب سمجھتے ہیں کسی کی اولاد نہیں ہوتی ہے یا اگر اولاد ہوتی ہے تو زندہ نہیں رہتی تو جا کر کے قبروں میں یا قبروں پر چراغا کرتے ہیں تاقوں میں جا کر کے روشنی بھرتے ہیں یا اس طریقے سے وہاں جا کر کے کھانے پینے کی چیزیں رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے میں اولاد ملے گی نا عزب اللہ من ذالک کس قدر بدعت اور خرافات نے اپنے پنجے ہمارے معاشرے کے اندر گاڑ لیے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ رسوا ہے ہر جگہ اللہ کی توحید کو چھوڑ دیا ایمان ان کے پاس نہیں رہے گا نبی کی سنتیں نہیں رہ گئیں عمل سے دور ہیں کوتاہی اور اس طریقے سے دین سے دوری یہ تمام اسباب ہیں جن کی بنا پر آج امت مسلمہ رسوائی کا شکار ہے لہذا جب تک انسان تمام چیزوں کو نہیں چھوڑے گا تو عید اور سنت کو گلے نہیں لگائے گا امت کے لیے کامیابی نہیں ہو سکتی جہاں روشنی کی ضرورت ہے وہاں روشنی نہیں کی جاتی آج کتنے ایسے گھر ہیں بےچارے جہاں پر چراغ بھی نہیں چلتے ہیں اندھیرے میں لوگ کام چلاتے ہیں یعنی ان کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے اتنا بھی ان کے پاس مال نہیں ہے کہ اپنے گھروں کے اندر لالٹین جلا سکیں یا چراغ جلا سکیں جہاں ضرورت ہے خرچ کرنے کی وہاں ضرورت وہاں لوگ خرچ نہیں کرتے جہاں قطان ضرورت نہیں ہے وہاں جا کر کے لوگ اپنے پیسے کو برباد کرتے ہیں یہ اشراف فضول خرچی ہے اور یہ مال کا غلط استعمال کرنا ہے بدعت اور خرافات کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا ہے اللہ نے مال دیا ہے کہ اس کے جو حلال راستے ہیں جگہیں ہیں وہاں پر انسان مال کو خرچ کرے لوگوں کا حق ادا کرے اپنے اوپر خرچ کرے توحید و سنت میں پران اور سنت کی اشاعت کے لیے دین کی اشاعت کے لیے توحید و سنت کو دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے امر بالمعروف کے لیے نہیں ملکر کے لیے اچھے کاموں کے لیے لوگوں کے علاج کے لیے لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے اور جو مستحقین ہیں محتاجین ہیں ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے انسان اپنے مال کو جو اللہ نے اسے دیا ہے جس کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے اس مال کو انسان وہاں استعمال کرے وہاں تو استعمال نہیں کرتے لوگ بخالت سے کام کرتے ہیں اسراف فضول خرچی کرتے ہیں اور ناجائز جگہوں پر خرچ کرتے ہیں اور اس طریقے سے جو مستحقین ہیں بیچارے غربا مساکین فقرا جن کے گھروں کے اندر چراغ تک نہیں ہوتا تیل بھی خریدنے کی ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی ایسے لوگوں کو مال نہیں دیا جاتا ایسے لوگوں پر خرچ نہیں کیا جاتا ایسے لوگوں گھروں کے اندر لائٹ کا انتظام نہیں کیا جاتا جہاں جن کو لائٹ کی ضرورت ہے روشنی کی ضرورت ہے لیکن جہاں روشنی کی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پر انسان جا کر کے اپنے پیسے کو اور اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اور خون پسینے کی جو کمائی ہے اسے جا کر کے بدعت اور خرافات کی اشاعت کے لیے غلط کاموں کے لیے اس کو استعمال کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی لانت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے عقاب نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ کے عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا اس لیے میرے بھائیوں ہر طرح کی بدعت سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے کلو بدعت ان دلعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر کہا کرتے تھے کہ نئی نئی چیزوں سے بچوں کیونکہ ہر نئی چیز بدات ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہ انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی معمولی بدعت نہ سمجھو کہ معمولی چیز ہے معمولی ہی سے انسان بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے بڑی بڑی بدعتوں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے انسان کبھی کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے کسی بدعت کو چھوٹی نہ سمجھے کیونکہ بدعت یہ اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت ہے نبی کی تعلیم کی مخالفت ہے آپ کی ذات اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات ہے لہذا یہ انسان سوچے کہ میں بدعت کر کے نبی کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہوں نبی کی تعظیم کرنے کے بجائے ان کی سنتوں کی تعظیم کرنے کے بجائے میں ان کی سنتوں کی دھجیاں بکھیرتا ہوں میں بدعت و خرافات ایجاد کر رہا ہوں یا اسے لوگوں کے اندر عام کر رہا ہوں اس لیے اس اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت ہوتی ہے لہذا انسان یہ سوچے ایسے انسان کوئی گناہ کرتا ہے اگر یہ چھوٹا گناہ ہی کو نہ ہو یہ نہ سمجھے کہ معمولی گناہ ہے بلکہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور وہی سب کا خالق اور مالک ہے وہی سب کا معبود حقیقی ہے لہذا اس رب کی نافرمانی نہ ہو لہذا انسان گناہوں کو نہ دیکھے جس ذات کی نافرمانی ہوتی ہے جس ذات کے حکم کی مخالفت ہوتی ہے انسان کی نظر اس پر ہونی چاہیے اور جب یہ چیز رہے گی تو انسان ہر طرح کی نافرمانی سے ہر طرح کے گناہ سے ہر طرح کی بداعت سے اپنے انسان کو انسان اپنے آپ کو بچا لے گا لہذا یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے بیان کی جاتی بدعت اور خرافات کے زمرے کے اندر آتی ہیں اس سے انسان کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے بچنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہم سب کو بچا کر کے رکھے ہمارے لیے سنتے ہیں کافی ہے میرے بھائیوں ہمیں دین کے اندر نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے دین کی تکمیل ہوگی اللہ نے دین کی نعمت پوری کر دی ہے لہذا اس کے اندر کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے ہم نئی چیزیں پیدا کر کے اپنے آپ کو مشرے سمجھتے ہیں گویا کی شریعت ہماری ہے ہم جو چاہیں اس کے اندر ایجاد کریں جو چاہیں کم کریں جو چاہیں زیادہ کریں جبکہ اشارے اور حق... اللہ تعالیٰ اللہ شارے ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے اللہ تعالیٰ کا دین ہے اللہ رب العامین نے جو کچھ دین کے اندر رکھنا تھا رکھ دیا ہے اپنے نبی کو بتا دیا نبی نے صحابہ نے اس پر عمل کیا لہذا جن پر ہمارے نبی نے عمل کیا صحابہ نے عمل کیا انہیں پر عمل کر کے انسان کو جنت مل سکتی ہے انہیں پر عمل کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے جب ان کے لیے جنت کا اللہ نے وعدہ کیا تو ہمارے لیے بھی جنت کا وعدہ ہوگا اگر ہم ان کے نقش قدم کی پیروی کریں گے صحابہ تعبین طب تعبین کے لیے جنت کا وعدہ اللہ رب العامن کی طرف سے لہذا جو بھی ان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا ان کے لیے بھی جنت کا اللہ رب العامن کی طرف سے وعدہ ہے ان کے لیے اجر عظیم ہے اجر کریم ہے جنت ہے ان کے لیے لہذا ہمارے لیے الحمد خوشی کا مقام یہ ہے کہ دین کامل ہمیں ملا شریعت ہمیں کامل ملی لہذا اس کے اندر کسی نئی چیز کی قطان گنجائش نہیں ہے لہذا وہ لوگ جو بدعتیں ایجاد کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے اللہ ہر سے اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں کے اندر ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو ایک متوازی شریعت بنا رہے ہیں اپنے آپ کو اشارے سمجھ رہے ہیں اور نئی نئی چیزیں پیدا کر رہے ہیں دین کے اندر محبت کے نام پر عقیدت کے نام پر ثواب کے کمانے کے لیے اللہ یہ یہ چیزیں کی جا رہی ہیں میرے بھائیوں ہمیں ثواب انہی طریقے کے اندر ملے گا جو طریقہ اللہ کے رسول ثابت ہے اسی کے اندر ہمیں عذر ملے گا نئی چیزوں کو پیدا کر کے ہمیں عرہ نہیں ملے گا کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بدعت سے بچا امین و صلی اللہ علیہ محمد و علیہ و صحب اجمعین و جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ